السلام علیکم ونڈوز پروگرامنگ کے تیرہویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں پچھلے لیکچر میں جیسے آپ جانتے ہیں ہم نے سسٹم ونڈو کلاسز کو ڈسکس کیا تھا آپریٹنگ سسٹم کے پاس جو پہلے سے پری ڈیفائنڈ سسٹم کلاسز ہیں ونڈو کلاسز وہ کون کون سی ہیں ان کا ہم نے اوور ویو لیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان میں دو ٹائپس کی کلاسز ہیں ایک وہ جو کہ آپ اپنے پروگرام میں ان کلاسز کی ونڈوز بنا سکتے ہیں اور دوسری کلاس وہ ہے جو سسٹم صرف اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہاں ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی دیکھی تھی کہ جو کہ سسٹم ریزروڈ کلاسز ہیں ونڈو کلاسز ہیں جیسے ڈائلگ کا ہم نے ذکر کیا تھا مینیو کی بات آئی تھی وہ بائی نیم آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے ایک نمبر یا ایٹم ویلو ہوتی ہے جس سے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں یعنی سسٹم جب کریٹ کرتا ہے سسٹم ریزروڈ ونڈو کلاسز کو تو وہ ان ایٹم ویلوز کو کریٹ ونڈو کو پاس کرتا ہے ان ونڈوز کو کریٹ کرنے کے لیے اس کے بعد ہم نے ایک ایپلیکیشن بنائی تھی جو کہ ہولی کلی طور پر ایک سسٹم ونڈو کلاس کے اوپر بیس کرتی تھی وہ سسٹم ونڈو کلاس شاید بٹن کی تھی اور بٹن کے اندر ہم نے غالباً ریڈیو بٹن یا چیک باکس وہ لیا تھا چیک باکس سو کوئی بھی ہو بہرحال ہم اسے کریٹ کر سکتے ہیں ڈیمونسٹریشن ہماری یہ تھی کہ ہم ایک ایسی ایپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں جو ہولی ایک سسٹم ونڈو کلاس کے اوپر بیس کرتی ہو یہاں سے جب ہماری بات آگے چلی تھی تو ہم نے بہت امپورٹنٹ کانسپٹ جو بہت دفعہ یوز ہوتا ہے اس کا ذکر کیا تھا اور وہ ہے سب کلاسنگ سب کلاسنگ میں ہم نے دو ٹائپس دیکھی تھی پہلی ٹائپ وہ تھی جس میں آپ کسی ونڈو کو سب کلاس کرتے ہیں جی جب ونڈو کو سب کلاس کرنے کی بات آئی تھی تو ہمیں دو فنکشن سے واسطہ پڑا تھا جو کہ ونڈو کے بارے میں انفارمیشن سیٹ یا گیٹ کرنے کے کام آتے ہیں سیٹ ونڈو لانگ اور سیٹ کلاس لانگ یہ دو فنشن ہم نے دیکھے تھے اس طرح سے گیٹ فنکشن بھی ہیں ان کے کاؤنٹر پارٹس تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ونڈو کا ونڈو پروسیجر چینج کر دیں اور اس کو سب کلاسنگ ہو جائے گی اس سے صرف اس پرٹیکولر ونڈو کا بہیویئر جو ہے وہ چینج ہوگا سب کلاسنگ کی جو دوسری ٹائپ ہم نے دیکھی تھی اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ ہم اس ونڈو کی کلاس کا بہیویئر چینج کر سکتے ہیں اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم کسی ونڈو کلاس کا بہیویئر چینج کریں اس کا ونڈو پروسیجر کلاس کا ونڈو پروسیجر ریپلیس کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے جب اس کلاس کی آپ نئی ونڈوز بناتے ہیں تو وہ سب کی سب اس نئے والے ونڈو کے ساتھ کریٹ ہوتی ہیں یعنی اب یہ جو افیکٹ ہوتا ہے یہ کسی ایک ونڈو پر نہیں ہوتا بلکہ پوری کلاس ونڈو کلاس کے اوپر ہوتا ہے تو یہ سب کلاسنگ کی دو ٹائپس تھی ہم نے ایک اور چیز کا بھی تذکرہ کیا تھا جی تو my memory is quite strong مجھے یاد ہے کہ ہم نے سپر کلاسنگ کی بات کی تھی آپ کو بھی یاد ہوگا سپر کلاسنگ کی ہم نے ہلکا تذکرہ کیا بس سرسری سا لیکن ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں گئے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سپر کلاسنگ ہوتی کیا ہے تو آج کا لیکچر جو ہے ہم سپر کلاسنگ سے آغاز کریں گے آج کے لیکچر میں سپر کلاسنگ سے آغاز ہونے کے بعد ہم جی کیونکہ جی ڈی آئی ایک بہت اہم حصہ ہے ونڈوز کا اور یہ ابھی تک تھوڑا نگلیکٹڈ سا فیل کر رہا ہوگا کہ ہم نے اتنے لیکچر ہو گئے اور اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا تو بات کرتے ہیں پہلے سپر کلاسنگ کی although I don't believe in definition definition کیونکہ چینج ہوتی رہتی ہیں کوئی ایک آتھر جو ہے اس کی ایک ڈیفینیشن کر دیتا ہے دوسری دوسرا آتھر دوسری ڈیفینیشن کر دیتا ہے سپر کلاسنگ کا بیسک کانسپٹ یہ ہے کہ آپ کسی بنی بنائی کلاس کا کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں کسی already predefined registered class کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں یعنی کہ اس کے پورا ونڈو کلاس اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کہیں سسٹم سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کون سا ونڈو کلاس اسٹرکچر ہے جس کو یوز کر کے یہ اوریجنلی رجسٹر کروائی گئی تھی تو آپ سسٹم سے یہ معلوم کر لیتے ہیں تو اس کلاس کے سارے ایٹریبیوٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں پھر آپ ان میں موڈیفکیشن کر کے اپنے خود سے ایک نئے نام سے رجسٹر کروا دیتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ بہت جگہوں پہ جو سپر کلاسنگ ہے اس کو ایز ریسٹرکٹیڈ لیا جاتا ہے پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز یعنی سپر کلاسنگ کی جو ٹرم ہے جنرلی اپلائی ہوتی ہے کہ آپ جو ونڈو کلاسز ہیں جیسے بٹن ہے چیک باکس ہے جو ہم نے اور اسٹیٹک دیکھی تھی کلاس ایڈٹ کنٹرول وغیرہ وغیرہ تو جتنی کلاسز ہم نے predefined system window classes دیکھی تھی آپ کیا کرتے ہیں سسٹم سے پوچھتے ہیں کہ جی مجھے اس بارے میں پوری انفارمیشن چاہیے آپ ونڈو کلاس اسٹرکچر اس کا فل کر لیتے ہیں سسٹم سے پوچھ کے ٹھیک ہے ایک فنکشن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا گیٹ کلاس انفو اس فنکشن کو میرا خیال ہے دیکھ لینا مناسب ہوگا اس فنکشن کو آپ دیکھ رہے ہیں گیٹ کلاس انفو یہ سپر کلاسنگ کے کام آتا ہے تین پیرامیٹر لیتا ہے ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہمارے کام کی جو چیز ہے وہ لاسٹ ٹو پیرامیٹرز ہیں جو مڈل پیرامیٹر ہے اس میں آپ کلاس نیم بتاتے ہیں کس کلاس کا ونڈو کلاس اسٹرکچر آپ کو چاہیے یعنی آپ کس کلاس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد جو تھرڈ پیرامیٹر ہے اس میں آپ اس فنکشن کو ایک pointer to window class structure فراہم کرتے ہیں یعنی کہ آپ ایک اپنے اپنے پاس ایک اسٹرکچر بناتے ہیں ونڈو کلاس اسٹرکچر ایک ویریبل بناتے ہیں اس کا ایڈریس یہاں پرووائڈ کر دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جب آپ گیٹ کلاس ان کو کال کرتے ہیں تو اس particular window class structure variable میں اس کلاس کی تمام انفارمیشن اسٹور uh, کر دی جاتی ہے یہ زیادہ گھبرانے والی بات نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ یہ کیا ہے تو سپر uh, کلاسنگ اس طرح سے کام کرتی ہے آپ سسٹم سے پوچھتے ہیں بٹن کنٹرول کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ بٹن کلاس کا مجھے ونڈو کلاس اسٹرکچر دو آپ نے وہ اسٹرکچر فل اپ کر لیا نیکسٹ آپ کیا کرتے ہیں جو سپر کلاسنگ ہے اس کا یہ ہے کہ آپ existing predefined window classes کے بارے میں انفارمیشن ریٹریو کرتے ہیں ان کا سارا بہیویئر آپ کے پاس آ جاتا ہے تمام ایٹریبیوٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں پھر آپ اس میں موڈیفکیشن کرتے ہیں اپنے موڈیفکیشن کیا فار ایگزامپل ابھی ہم جو ایگزامپل لینے جا رہے ہیں اس میں ہم ایک بڑی مشہور ایگزامپل ہے بار بار کوٹ کی جاتی ہے because it is most concise one یہ کافی اچھی طرح سے سپر کلاسنگ کو ڈپیکٹ کرتی ہے یہ ایگزامپل کرتی ہے کہ آپ بٹن کلاس کی انفارمیشن لیتے ہیں آپ سسٹم سے کہتے ہیں کہ جی مجھے بٹن کلاس جو predefine system window class ہے اس کی انفارمیشن دو آپ گیٹ کلاس انفو کے تھرو انفارمیشن لیتے ہیں پھر آپ اس بٹن کلاس میں کوئی تھوڑی بہت چینج کرتے ہیں اس کے ونڈو پروسیجر میں کوئی چینج کرتے ہیں نیا اپنا لکھ دیا ونڈو پروسیجر وہ ڈال دیا اس میں اور اس کلاس کو جو نئی اب آپ نے موڈیفائڈ یا ٹیمپرڈ کلاس بنائی ہے جس میں آپ نے تھوڑی بہت تحریف یا موڈیفکیشن کی ہوئی ہیں اس کو آپ دوبارہ رجسٹر کروا دیتے ہیں اپنے نام سے مائی بٹن کلاس یا کچھ اور یا بیپ بٹن ہماری ایگزامپل میں ہوگا تو اب جب آپ اس کو رجسٹر کروائیں گے تو ایک نئی کلاس کے طور پہ یہ رجسٹر ہو جائے گا لیکن ایکچولی ہوا کیا آپ نے اسکریچ تو کلاس نہیں بنائی نا بالکل بیس سے تو نہیں اسٹارٹ ہوئے آپ نے ایک بنی بنائی پری ڈیفائنڈ سسٹم کلاس کو لیا اور اس کی انفارمیشن میں چینج کی اور اس کو دوبارہ سے نئے نام سے رجسٹر کروا دیا تو یہ ہے سارا آئیڈیا سپر کلاسنگ کا اب مناسب وقت ہے کہ ہم اس کی ایگزامپل دیکھ لیں جی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ویریبلس وغیرہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں وہ تو اب کامن سی چیز ہوگی ہوگی اس کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پہلے بنیادی اسٹیپ ہم لے رہے ہیں ہم get class info function call کر رہے ہیں جس میں ہم سسٹم سے پوچھیں گے کہ ہمیں بٹن جو کلاس ہے اس کے بارے میں تمام انفارمیشن یعنی کہ اس بٹن کلاس کا جو ونڈو کلاس اسٹرکچر ہے وہ فراہم کر دو وہ ہم نے کس ویریبل میں لینا ہے اس کے لیے ہم نے ایک ڈبلو این ڈی کلاس نام کا اپنا ویریبل بنا لیا ہوا ہے جس کا ایڈریس ہم گیٹ کلاس انفو میں پاس کر رہے ہیں سسٹم کیا کرے گا جب آپ گیٹ کلاس انفو کال کریں گے تو بٹن کلاس کے بارے میں تمام انفارمیشن بٹن کلاس کا پورا ونڈو کلاس اسٹرکچر جو ہے W N D class structure وہ آپ کے اس ویریبل میں کاپی کر دے گا اس سے اگلے اسٹیپ میں آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باقی اہم اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کلاس کا نیم چینج کر رہے ہیں اب یہاں پہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کلاس کا نام بٹن کی بجائے بی بٹن رکھ رہے ہیں اور اس کے آگے اس کے فوراً بعد آپ کلاس کا original window procedure old window proc میں سیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اب آپ نے اپنا کوئی نیا ونڈو پروسیجر بنایا ہوا ہے مائی ونڈو پروک اور اس کو اس کلاس کا ونڈو پروسیجر کے طور پہ رکھوا رہے ہیں وہاں پہ تو انفیکٹ ہم نے یہاں کیا کیا تو ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ بٹن کلاس کے بارے میں انفارمیشن لی سسٹم سے پھر اس کلاس کا نیا نام رکھ دیا ٹھیک ہے ہم نے نیا نام رکھ دیا بی بٹن ٹھیک ہے اس کا جو کلاس کا اوریجنل ونڈو پروسیجر تھا اس کو ہم نے علیحدہ سے اولڈ ونڈو ایک اور ویریبل میں اس پروسیجر پروسیجر ونڈو کا ایڈریس سیو کر لیا اور اب کے ہم نے اپنا اس جہاں پہ اوریجنل ونڈو پروسیجر کا ایڈریس تھا وہاں پہ اپنا مائی ونڈو پراک کا پروسیجر کا ایڈریس ہم نے وہاں پہ دے دیا اور اب ہم نے اس کلاس کو دوبارہ سے رجسٹر کروا دیا بی بٹن کے نام سے تو آپ دیکھیں کہ کلاس ہم نے رجسٹر کروائی ہے اور اس کے بعد ہم کریٹ ونڈو سے اس کلاس کا ایک کنٹرول بنا رہے ہیں ایک ونڈو کریٹ کر رہے ہیں بی بٹن کلاس کی اس کے فوراً بعد یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو کہ اس بی بٹن کلاس کا ونڈو پروسیجر ہے تو یہاں پہ آپ اس کا ونڈو پروسیجر دیکھ رہے ہیں مائی ونڈو پروک کے نام سے جو آرڈر آف کریشن تھا ہمارے پاس جو ونڈو کریٹ کرنے کا اس میں آپ کو یاد ہو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اولڈ ونڈو پروک میں ہم نے سیو کر لیا تھا کلاس کا بٹن کلاس کا اوریجنل ونڈو پروسیجر تو یہ چیز ذہن میں رہے اب یہاں پہ مائی ونڈو پروک میں آپ دیکھیں تو ہم سمپل سے کام کر رہے ہیں کہ W M L button down left button down کا میسج ہم پروسیس کر رہے ہیں جو ہی لیفٹ بٹن ڈاؤن ہوگا ہم میسج بیپ کا فنکشن کال کر کے سسٹم یہ میسج بیپ کا فنکشن یہ کرتا ہے کہ یہ سسٹم میں سے سسٹم اسپیکر میں سے ایک بیپ کی ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے اس کے بعد ڈیفالٹ جو کیس ہے جس میں یعنی کہ باقی جتنے تمام میسجز ہیں ان میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ بٹن کا جو اوریجنل ونڈو پروسیجر تھا وہی کال کر رہے ہیں یہاں ایک اہم نقطہ ہے جو کہ اکثر پروگرامرز مس کر جاتے ہیں جو آپ نے اولڈ ونڈو پراک کے اندر ایڈریس اسٹور کیا تھا یہاں پہ آپ اس اولڈ ونڈو پراک کو یوز کر رہے ہیں آپ کال ونڈو پراک فنکشن آپ نے دیکھا ہوگا ہم کال کر رہے ہیں اور باقی جتنے میسج ہیں لیفٹ بٹن ڈاؤن کے علاوہ جتنے میسجز ہیں وہ ہم اسی پرانے پروسیجر کو ہی پاس کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ہیڈ ایک نہیں ہے اور ہمیں میں بھی معلوم بھی نہ ہو کہ ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے ہم وہ سارا بہیویئر چاہ رہے ہیں باقی سب کچھ موڈیفکیشن صرف یہاں پہ آئی ہے لیفٹ بٹن ڈاؤن پہ تو جو ہم نے ویریبل لیا تھا اولڈ ونڈو جسٹ یہ گلوبل ویریبل تھا گلوبل ویریبل اس لیے تھا کہ آپ جب ون مین میں ونڈو کریٹ کر رہے تھے یا اس کی سب کلاسنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ اولڈ ونڈو پراک کی جو ویلو تھی وہی ویلو ہمیں ادھر چاہیے ونڈو پروسیجر میں اگر یہ ون مین میں لوکل پیرامیٹر ہوتا تو ادھر ہم اسے ایکسس ہی نہ کر پاتے تو یہ بنیادی نقطہ تھا جس کے لیے ہم نے اس کو گلوبل ویریبل لیا جی تو یہاں پہ ایک ہمارا پرانا دوست اس کا بھی ذکر آیا جو ہم نے سیٹ ونڈو لانگ کیا ہم نے ونڈو پروسیجر کو بیچ میں ریپلیس کیا تھا وہ ایک اسٹیپ وہ بھی تھا جو کہ اب ٹریویل ہونا چاہیے کیونکہ وہ بالکل سب کلاسنگ جیسا ہی ہے آپ بٹن کلاس کے جو پرانا ونڈو پروسیجر ہے اس کو ہٹا کے اپنا اپنے مائی ونڈو پراک وہاں پہ لگا دیا اب آپ کا جو مائی ونڈو وہ بھی اندر سے کال اسی پرانے والے پروسیجر کو اوریجنل والے پروسیجر کو ہی کر رہا ہے لیکن صرف ایک کیس لیفٹ بٹن ڈاؤن کے کیس میں اس کا بہیویئر ڈفرینٹ ہے so this is all about super classing یہ ہم نے جو ڈیٹیل ابھی تک دیکھی ہے یہ ہے سپر کلاسنگ آپ کسی پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاس کا موڈیفائی کر کے خود سے ایک اور کلاس رجسٹر کروا دیتے ہیں جس کو آپ اپنی مرضی کا نام دیتے ہیں دس از سپر کلاسنگ جی تو دس از اے پوائنٹ جب ہم ونڈوز کا uh, ایک اور کور کمپونیٹ ڈسکس کریں گے G D I graphics device interface اس سے پہلے کہ ہم جی ڈی آئی کی ڈیٹیل میں جائیں ہم ایک دو اہم کانسیپٹس جو جی ڈی آئی سے متعلق ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بات کر لیں اس میں ایک اہم نقطہ ہے ڈیوائس کانٹیکس کا جی ڈی آئی سے جو آپ بات کرتے ہیں وہ تقریباً سب کی سب ڈیوائس کانٹیکس کی صورت میں ہوتی ہے ڈیوائس کانٹیکس میں بھی ایک نئی ٹرم ہو آپ کے لیے تو اس کو ہم ذرا انٹویٹولی دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جی ڈی آئی کا جو کام ہوتا ہے آپ کی جتنی گرافکس آؤٹ پٹ ڈیوائسیز ہیں فار ایگزامپل پرنٹر ہے یا آپ کے پاس مانیٹر ہے ان تمام ان جو ڈیوائسز ہیں ان کی آؤٹ پٹ کنٹرول کرنے کا ذمہ جی ڈی آئی کے پاس ہے آپ کا جو گرافکس ڈیوائس انٹرفیس ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو مینج کرتا ہے آپ جتنی آؤٹ پٹ پرنٹر پہ بھیجتے ہیں یا اسکرین پہ بھیجتے ہیں اس میں جی ڈی آئی کا رول نکلتا ہے تو ہم نے بہت پہلے یہ بات کی تھی کہ ونڈوز آپ کو ڈیوائس انڈیپینڈنس فراہم کرتی ہے کوئی بھی ڈیوائس ہو آپ اس سے براہ راست مکالمہ نہیں کرتے آپ ونڈوز سے بات کرتے ہیں ونڈوز کے فنکشنز کال کرتے ہیں اے پی آئیز کال کرتے ہیں اور ان ٹرن وہ اے پی آئیز اس ڈیوائس کو ایکسس کرتی ہیں تو یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ ڈیوائس کانٹیکٹس کا ہے فرض کیجیے آپ کے پاس مانیٹر کے اوپر دو چار پانچ ونڈوز کھلی ہوئی ہیں ایک ونڈو میں بلیک ٹیکسٹ لکھا جا رہا ہے آپ بلیک میں ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں کوئی ٹائپنگ ہوئی ہوئی ہے یا کچھ بھی میسج پہ ہوا ہوا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ وائٹ ہے یعنی کہ بلیک ٹیکسٹ ہے وائٹ بیک گراؤنڈ کے اوپر اسی اسکرین کے اوپر کسی اور ونڈو میں کسی اور فونٹ میں لکھا ہوا ہے فار ایگزامپل بڑا خوبصورت کا قسم کا فونٹ ہے ٹائمز نیو رومن فونٹ میں لکھا ہوا ہے یا ایریل فونٹ میں لکھا ہوا ہے یا کسی اور فونٹ میں لمبا چوڑا بڑا خوبصورت سا اور اس کا کلر گرین ہے بیک گراؤنڈ کا کلر کچھ اور ہے سملرلی جب آپ اپنی ونڈو اسکرین کو دیکھتے ہیں دیر آر نیومرس کلرس آپ کے سامنے جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ٹیکسٹ کسی فارم میں کہیں لکھا ہوگا ہم صرف فی الحال ٹیکسٹ کی مثال لے رہے ہیں تو یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے کسی ونڈو سے متعلق کہ جب کوئی ونڈو اپنے پینٹنگ کرتی ہے سوری جب کوئی ونڈو جو ہے وہ کوئی چیز لکھواتی ہے فار ایگزامپل ورڈ ہے وہ اپنے اندر ٹیکسٹ ٹائپ کر شو کرواتا ہے جو آپ ورڈ ڈاکیومنٹ اوپن کرتے ہیں وہ ٹیکسٹ اس میں ڈسپلے ہوتا ہے نوٹ پیڈ ٹیکسٹ ڈسپلے کرتا ہے messaging software text display کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کا جو میسج باکس ہے وہ بھی کوئی ٹیکسٹ ڈسپلے کرتا ہے تو ہر کسی کے اپنے نامز ہیں یعنی کوئی ٹیکسٹ ایک فونٹ میں ڈسپلے کر رہا ہے کوئی دوسرے فونٹ میں کسی کا فور گراؤنڈ کلر ٹیکسٹ لکھنے کا کلر کچھ اور ہے کسی کا بیک گراؤنڈ کلر کچھ اور ہے سو یہ ویریشن ساری یہ سب چیزیں مینج کرنا آپ کے جی ڈی آئی کا کام ہے تو جی ڈی آئی اس کو کیسے مینج کرتا ہے اس کے اوپر ایک نظر دوڑاتے ہیں انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب میں نے اپنی ونڈو میں کوئی چیز لکھوائی ہے ابھی تک ہم نے کچھ نہیں لکھوایا لیکن فرض کیجئے ہم نے کوئی چیز اپنی ونڈو کے کلائنٹ ایریا میں لکھوایا ہے کوئی ٹیکسٹ میسج ہم نے لکھوایا اس کا کلر ہم نے گرین سیٹ کیا اور اس کا بیک گراؤنڈ کلر آپ نے کچھ اور سیٹ کر دیا ریڈ فار ایگزامپل یلو کچھ بھی تو جب آپ دوبارہ سے اس میں آؤٹ پٹ بھیجیں تو آپ کی خواہش یہی ہوگی کہ آپ ایک دفعہ پھر سے فور گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ کلر سیٹ کرنے کی مہم میں نہ پڑ جائیں یعنی اگر آپ نے ایک دفعہ کلر سیٹ کر دیا تو جب تک آپ اسے خود تبدیل نہ کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ اسی ریڈ فور گراؤنڈ اور یلو بیک گراؤنڈ پہ رائٹنگ ہوتی رہے رائٹ right? دوسرا یہ ہے ہے کہ ونڈوز جو وہ اس چیز کا کو بہت یقینی بناتی ہے کہ جب آپ اپنی ونڈو میں لکھ رہے ہوں اپنی ونڈو کے کلائنٹ ایریا میں لکھ رہے ہوں تو آپ صرف اپنی ونڈو کے ہی کلائنٹ ایریا میں لکھ رہے ہوں یعنی آپ جیسے ہم نے پہلی بات کی تھی آپ دوسری ونڈوز کا ڈسپلے خراب نہیں کر سکتے کم از کم بہت آسانی سے نہیں کر سکتے ایڈوانس ٹیکنیکس میں بھی شاید خیر سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان مشاہدات سے کہ ہم ہر ونڈو کا یا ہر آؤٹ پٹ کا ایک کانٹیکسٹ مینٹین کریں یعنی جب ایک آؤٹ پٹ کافی دیر کے بعد آ رہی ہے تو ہمیں یاد ہو کہ جی پہلی آؤٹ پٹ جب آئی تھی اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کلر جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ یہ سیٹ کیا ہوا ہے فور گراؤنڈ یہ سیٹ کیا ہوا ہے ہم ہر ونڈو کے لیے یہ چیزیں سیو رکھنا چاہیں گے کہیں پہ this is the basic idea of device context جب بھی آپ کوئی آؤٹ پٹ اسکرین پہ بھیجنا چاہ رہے ہوتے ہیں ونڈوز میں فار ایگزامپل آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک بڑی اچھی خاصی اسٹوری اسکرین کے اوپر ڈسپلے کروا دیں تو ٹیکسٹ پرنٹ کروانے کے لیے کچھ اسٹیپس انوالو ہیں جو آپ کو لینے پڑتے ہیں اس کے بغیر آپ اسکرین پہ کچھ نہیں لکھوا سکتے سب سے پہلے آپ جی ڈی آئی سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے ایک ڈیوائس کانٹیکسٹ چاہیے وہ جی ڈی آئی آپ کو آپ کی ونڈو کے لیے ڈیوائس کانٹیکس دے دیتا ہے یعنی آپ کی ونڈو کا جو ڈیوائس کانٹیکس ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں اور اب آپ جتنی چیزیں بھی لکھواتے ہیں اپنی ونڈو کے اوپر اس اس میں کے بعد ونڈو کا کہیں تذکرہ نہیں آتا یعنی اس کے بعد آپ جی ڈی آئی سے کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ پینٹنگ کر دو یا یہ چیز لکھوا دو تو آپ اسے صرف ڈیوائس کانٹیکسٹ فراہم کرتے ہیں کہ this is a device context اس ڈیوائس کانٹیکس کے حوالے سے تم فلاں فلاں جگہ پہ یہ چیز لکھوا دو کیونکہ ڈیوائس کانٹیکس میں یہ چیز آلریڈی مینٹینڈ ہوتی ہے آلریڈی اس میں یہ چیز اسٹورڈ ہوتی ہے کہ کوڈینیٹس کیا ہیں ونڈو کے کیا اس کا فور گراؤنڈ کلر یا بیک گراؤنڈ کلر وغیرہ کیا ہے صرف یہی نہیں اور بھی کچھ چیزیں اہم ہیں ہم نے ابھی تک جتنی ڈسکشن کی فونٹس تک یا ٹیکسٹ تک محدود ہے لیکن اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے آپ نے پینٹنگ سافٹ ویئر تو ضرور یوز کیے ہوں گے کبھی نہ کبھی ایٹ لیسٹ استعمال ہوتے ہوئے دیکھے ضرور ہوں گے کوئی سرکل ڈرا کر رہا ہے تو کوئی ریکٹینگل بنا رہا ہے بن رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا پالیگونس بن رہی ہیں تو جب آپ ایک سرکل ڈرا کرتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں سرکل ڈرائنگ آپ نے کی کسی لائن سے آؤٹ لائن اس کی ہوتی ہے پھر اس کو بیچ میں سے کسی ایریا سے فل کرتے ہیں بلیک اس کی آؤٹ لائن ہے یا بارڈر کہہ لیں لوزلی اور اس کو آپ نے فل کیا ہوا ہے گرین کلر سے تو جی ڈی آئی یہ انفارمیشن بھی مینٹین کرتا ہے کہ آپ جو آؤٹ لائن لگاتے ہیں اس کے لیے کون سا پین یوز کر رہے ہیں آپ اسے پینس کہتے ہیں اور جو آپ پینٹنگ کر رہے ہیں اس کے لیے کون سا برش یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہماری میموری کا تھوڑا سا امتحان ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ونڈو کلاس رجسٹر کروائی تھی تو ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ برش وہاں پہ دیا تھا جب آپ کی ونڈو ہم نے جو ونڈو بنائی تھی اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کی جو ونڈو سامنے آتی تھی اس کا بیک گراؤنڈ ڈارک گرے یا گرے کلر کا ہوتا تھا سملرلی بہت ساری ونڈوز ہیں جن کا بیک گراؤنڈ وائٹ کلر کا ہوتا ہے تو جب بھی آپ کی ونڈو کا مین ایریا پینٹ کرنا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ پینٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ برش استعمال ہوتا ہے سو جی ڈی آئی کے اندر فونٹس ٹیکسٹ ونڈو کا آپ کا سائز اور اس کے علاوہ پینز اور برشز اور بہت ساری مختلف انفارمیشن آپ کے ڈیوائس کانٹیکس کی صورت میں سیوڈ ہوتی ہے جب آپ کوئی ڈیوائس کانٹیکسٹ ریکویسٹ کرتے ہیں جی ڈی آئی سے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے ڈیوائس کانٹیکس دے دو فار مائی ونڈو تو آپ اس پرٹیکولر اسکرین ایریا کے مالک بن جاتے ہیں جو جسے آپ اپنی ونڈو کہتے ہیں کلاٹ ایریا کہتے ہیں تو آپ اس کے سول مالک ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر جو چاہے لکھوائیں آپ کا جو کنفائنڈ ایریا ہے تو جب بھی آپ کو ڈیوائس کانٹیکس ریکویسٹ کرتے ہیں ونڈوز سے آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے ڈیوائس کانٹیکس دو فار مائی ونڈو تو ونڈوز آپ کے لیے کچھ ریسورسز ایلوکیٹ کر دیتی ہے فکس ایلوکیشن کر دیتی ہے اب آپ ہی اس ونڈو کے اوپر ڈرائنگ کر سکتے ہیں اور آپ کے تمام فنکشن جو ہیں وہ ادھر ہی ڈائریکٹ کیے جائیں گے آپ کے تمام فنکشن جو ہیں وہ وہیں پہ پینٹنگ یا رائٹنگ کریں گے ڈیوائس کانٹیکسٹ کو حاصل جب آپ کرتے ہیں تو Windows open channel for you جس کے تھرو آپ لکھوا سکتے ہیں اپنی ونڈو کے کلاٹ ایریا کے اوپر تو آپ جب کوئی ڈیوائس کانٹیکس ریکویسٹ کرتے ہیں ونڈوز آپ کے لیے سیپریٹ میموری ایلوکیٹ کرتی ہے اور پھر آپ کو جب پینٹنگ وغیرہ مکمل کر چکتے ہیں تو آپ اسے ریلیز کر دیتے ہیں ڈیوائس کانٹیکس کو ریلیز کر دیتے ہیں تو جناب اب اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہماری اس ایگزامپل کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے جو بہت پہلے انیشل جو اپنا ایک اپلیکیشن بنائی تھی اپنا پروگرام ڈیولپ کیا تھا جس میں آپ کی سمپل ایک ونڈو ڈسپلے ہوتی تھی اور پھر اس میں ہم نے کچھ تبدیلیاں کی میکسیمائز مینیمائز کو سویپ کیا اس طرح کے کام کیے تو ہم سویپنگ کے بغیر جو اسٹینڈرڈ اپلیکیشن بنائی تھی اس میں ہم یہ کوڈ ایڈ کریں گے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں سیکوینس آف انسٹرکشن کیا ہوگا تو دیکھیے ہم بنیادی طور پر ایک ٹیکسٹ اسٹرنگ ایریا میں پرنٹ کروانے جا رہے ہیں تو جو ہمیں ڈسکس کیے تھے ایکزیکٹلی وہی اب یہاں پہ ہونے جا رہا ہے ہم نے جو پہلا اسٹیٹمنٹ uh, یہاں پہ لکھی ہے وہ ہے گیٹ ڈی سی کا function call get D C ایک فنکشن ہے اس کو ہم نے ہینڈل ٹو ونڈو جو آپ کی ونڈو ہے جس کے اوپر آپ پرنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں uh, اس ونڈو کا ہینڈل آپ نے گیٹ ٹی سی کو مہیا کر دیا ہے گیٹ ڈی سی نے آپ آپ کے کے لیے ایک ڈیوائس کانٹیکسٹ ریزرو کیا اور آپ کو اس کا ہینڈل ریٹرن کر دیا تو get D C is the function جس کو آپ کسی بھی ونڈو کا اپنی کسی ونڈو کا ہینڈل مہیا کرتے ہیں پرووائڈ کرتے ہیں اور اس ونڈو کے لیے اسپیسیفک آپ کو وہ ڈیوائس کانٹیکسٹ ریٹرن کر دیتا ہے اس میں یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس ونڈو کے اوپر جو پرنٹنگ ہو رہی ہے ابھی جو آؤٹ پٹ جائے گی وہ کس فونٹ میں ہوگی شروع میں یہ ساری چیزیں ڈیفالٹ ہوتی ہیں جو سسٹم فونٹ ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے کلر بلیک یوز ہوتا ہے بیک گراؤنڈ وائٹ یوز ہوتا ہے تو انیشلی یہ سب کچھ یوں ہوگا لیکن آپ ان سب چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں آپ برش چینج کر سکتے ہیں آپ فونٹ چینج کر سکتے ہیں تو آپ کی ونڈو کی یہ ساری انفارمیشن جو ہے اس ڈیوائس کانٹیکس میں سیو ہوگی تو جب آپ گیٹ ڈی سی کال کرتے ہیں تو اس ونڈو کے اگینسٹ جو ڈیوائس uh, کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کو ریٹرن کر دیا جاتا ہے اور کچھ انٹرنل انیشلائزیشن اور کوڈ uh, ایکسیکیوشن بھی ہوتی ہے ہے جو جی ڈی آئی خود کرتا تاکہ آپ کی پینٹنگ uh, یا پرنٹنگ ہو سکے اسکرین کے اوپر اچھا یہاں پہ نا پینٹنگ پرنٹنگ اور text writing for example DOS میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ پرنٹ آف کال کرتے تھے وہ ٹیکسٹ لکھا جاتا تھا اسکرین کے اوپر یہاں پہ پینٹنگ آپ کا ایریا پینٹنگ اور پرنٹنگ جس طرح سے ابھی ہم نے اس کو یوز کیا ایریا پر پرنٹنگ یہ آلٹرنیٹ ٹرمز ہیں جو ہم یوز کریں گے کیونکہ اسینشلی آپ جو ونڈوز میں ٹیکس لکھتے ہیں کسی جگہ پہ وہ کوئی ایز سچ کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا وہ ایک ڈرائنگ ہوتی ہے بہت سارے پکسل مل کے وہ ایک ڈرائنگ بنتی ہے جس سے آپ لگتے ہیں کہ کیریکٹر اے لکھا ہوا ہے کیریکٹر بی لکھا ہوا ہے پھر کیریکٹر سی ڈی وغیرہ لکھے ہوئے اور بہت ساری چیزیں سرکلز بھی ڈرائنگ ہیں تو ان افیکٹ یہ سارا کچھ ویسا ہی ہے ہاں ٹیکسٹ لکھنے کے فنکشن مختلف ہیں اور ڈرائنگ کرنے کے فنکشن مختلف ہیں تو سلائڈ کے اوپر واپس دیکھیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سمپلی یہ کر رہے ہیں کہ ونڈو کریٹ کرنے کے بعد آپ یہ کام کریں گے جو ہی آپ نے ونڈو کریٹ کی پھر آپ نے گیٹ ڈی سی کال کیا اور گیٹ ڈی سی نے آپ کو ایک handle to device context return کر دیا ونڈوز کی روایات کے این مطابق جس طرح سے ہم ابھی بھی ہینڈل سے کام کرتے آئے ہیں آپ کے جب پروگرام چلتا ہے تو آپ کو ایچ انسٹنس ملتا ہے handle to the application instance آپ کو دیا جاتا ہے مین مین ون کے آرگومنٹس میں بالکل ویسے ہی جب آپ گیٹ ڈی سی کال کرتے ہیں تو ایک ڈیوائس کانٹیکٹ ریزرو کیا جاتا ہے اور اس کا ہینڈل آپ کو پکڑا دیا جاتا ہے نا device context actually internal structure ہے ونڈوز کے پاس سیوڈ ہے اور آپ کے پاس اس کا ہینڈل ہے ایک اسپیسیفک آئیڈینٹیفائر ہے جب آپ ونڈوز سے دوبارہ کوئی ریکویسٹ بھیجیں گے تو آپ ونڈوز کو وہ ساتھ ہینڈل بھی بتائیں گے کہ جناب یہ والا ہینڈل ہے اس ڈیوائس کانٹیکس کا جو ہم نے ریزرو کروایا اپنے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ اس کے اندر جو انفارمیشن سٹورڈ ہے جو فونٹ ہے جو ٹیکسٹ کلر بیک گراؤنڈ وغیرہ وغیرہ اس کو یوز کیجیے اور ہمارے لیے پرنٹنگ کر دیجیے تو یہ ہے بنیادی مقصد اس کام کو کرنے کا اس کے بعد جناب ہم اپنا پہلا جی ڈی آئی فنکشن کال کر رہے ہیں ٹیکسٹ آؤٹ پرپز فلی جو ہم کال کر رہے ہیں ٹیکسٹ آؤٹ کا جو فنکشن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ لیتا ہے پہلا ہینڈل ٹو ڈیوائس اس کے بعد ایکس اور وائی کہاں کہاں پہ پرنٹنگ ٹیکسٹ پہ لکھنا ہے پھر آپ اسٹرنگ مہیا کرتے ہیں اور فرسٹ جی ڈی آئی کال ہم نے یہاں پہ اسٹرنگ دی ہے اور اس کے بعد آپ لینتھ آف دا اسٹرنگ اگر آپ بہت لمبی چوڑی اسٹرنگ دے دیتے ہیں لیکن لینتھ کم دیں گے تو اتنی ہی پرنٹنگ ہوگی یہاں پہ تو ٹیکسٹ آؤٹ جو ہے یہ آپ کی آؤٹ پٹ اسکرین کے اوپر آپ کے ایریا میں پرنٹنگ کر دے گا یہاں پہ دو نقطے بہت اہم ہیں پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ دیے جی زیرو زیرو اچھا آپ کی اسکرین ہے six forty by four eighty کی تو یہ کون سے زیرو زیرو ہے کیا یہ آپ کی اسکرین کے zero zero left top left corner ہے یا آپ کے کلاٹ ایریا کا ٹاپ لیفٹ کارنر ہے یا آپ کا جو فریم ہے ونڈو فریم جو ہے اس کا ٹاپ لیفٹ کارنر ہے تو جب آپ اس طرح سے پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے پہلی بات کی تھی اپنے کلاٹ ایریا سے باہر پینٹنگ نہیں کر سکتے آسانی سے سو so, یہ جو سارے ہیں یہ لاجیکل ہیں relevant to your top left corner of client area یعنی یہ اسٹرنگ آپ کی جو ونڈو ہوگی اس کے کلاٹ ایریا کے ٹاپ لیفٹ کارنر میں بالکل جو کیپشن ہوگا ٹاپ پہ کیپشن سے بالکل نیچے ساتھ میں پرنٹ ہوگی لیفٹ ٹاپ سے بالکل جڑی ہوئی سو کلاٹ ایریا کا وہ پورشن اس سے فیلڈ ہوگا ایک اور بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا جو ہم نے ٹیکسٹ آؤٹ کا فنکشن کال کیا ہے اس میں کہیں ونڈو کا نام نہیں ہے کسی ونڈو کا نام نہیں ہے کس کے اوپر پینٹنگ کرنی کیا کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس سے پہلے گیٹ ڈی سی کا فنکشن کال کر چکے ہیں تو اس کو آپ ونڈو کا ہینڈل مہیا کر چکے ہیں اس کو بتا چکے ہیں کہ جی مجھے اس ونڈو کے لیے ڈیوائس کانٹیکس چاہیے وہ ڈیوائس کانٹیکس ریزرو ہوا ہے وہاں پہ اس میں ونڈو کی ساری انفارمیشن ڈیوائس کانٹیکس کو پتا ہے کہ وہ کس ونڈو کے ساتھ ایسوسیڈ ہے اور اس کا ہینڈل آپ کو دے دیا گیا ہے اب جب آپ نے وہ ہینڈل ٹیکسٹ آؤٹ میں پرووائڈ کیا ہے تو اس ہینڈل کو یوز کرتے ہوئے جو ڈیوائس کانٹیکٹ انفارمیشن ہے اوریجنلی اس میں اس سے آٹومیٹکلی یہ ہوگا کہ جی یہ ڈیوائس کانٹیکٹ اسکرین کے اس ایریا کے لیے وہ جو ونڈو وہاں وہاں بنی ہوئی ہے نا اس میں اس فونٹ میں اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ پینٹنگ یا پرنٹنگ کرنی ہے اس سے آگے آپ دیکھیے تو ہم ٹیکسٹ پرنٹ کرنے کے بعد ریلیز ڈی سی کال کر رہے ہیں ریلیز ڈی سی کا فنکشن جو ہے یہ گیٹ ڈی سی کا کاؤنٹر پارٹ ہے گیٹ ڈی سی جو ریسورسز ریزرو ہوتے ہیں ونڈوز میں ڈیوائس کانٹیکس uh, جو اپنے لیے ریزرو کرواتے ہیں ریلیز ڈی سی سے وہ سارے ریسورسز جو ہیں وہ فری uh, کر دیے جاتے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ کا جو نارمل میسج لوپ ہے وہ چل رہا ہے تو یہ ایک uh, ننی منی سی ایپلیکیشن تھی یہ اپلیکیشن یہ کرتی تھی کہ ونڈو بنائی ونڈو کلاس رجسٹر کی ونڈو کریٹ کی اس کے بعد ونڈو کے کلائنٹ ایریا میں ٹاپ لیفٹ کارنر میں زیرو زیرو کوآڈینیٹس میں ایک ٹیکسٹ پرنٹ کر دی اور فرسٹ جی ڈی آئی کال اور بس ختم پھر میسج ہینڈلنگ آپ کا جو نارمل یہاں پہ اب ہمارے انسائٹ کا آغاز ہوتا ہے ہم کچھ مینیپولیشن کریں گے اور کچھ آبزرویشن کریں گے کچھ مشاہدات کریں گے ہم کہ جی یہ ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ پینٹنگ اگر اسکرین کے اوپر باقی نہیں رہ رہی ہے تو کیوں نہیں رہ رہی ہے اس میں بہت اہم بات یہ ہے آپ ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کیجئے اس ایپلیکیشن کے ساتھ اس کو ہم یہاں پہ ڈیمونسٹریٹ بھی کر سکتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ آپ یہ کریں گے کہ آپ اس ایپلیکیشن کو منیمائز کیجئے اور پھر میکسیمائز کریں جو نارمل آپریشن ہیں منیمائز کریں اس کو پھر میکسیمائز کریں یہ کیا ہوا جب آپ میکسیمائز کریں گے تو وہاں پہ آپ نے جو ٹیکس لکھا ہوا تھا our first G D I call وہاں پہ نہیں ہوگا آپ کا ٹیکسٹ وہاں سے غائب ہو چکا ہوگا یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہم آج کے لیکچر میں ایڈریس کریں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب آپ اسکرین کے کچھ پکسلز کو پینٹ کر دیتے ہیں جس طرح آپ نے ٹیکسٹ لکھا تھا کچھ پکسل بلیک ہو گئے کچھ وائٹ ہو گئے وہ ایک اسٹرنگ لکھی گئی بظاہر نظر آیا کہ یہ ایک اسٹرنگ لکھی گئی ہے ٹھیک ہے ٹیکسٹ ہم نے لکھ دیا وہاں پہ جب آپ نے مینیمائز کر کے میکسیمائز کیا تو اب ونڈوز میں ایسا قطعی نہیں ہوتا کہ آپ جو کچھ بھی اسکرین کے اوپر ڈرا کیا ہوا ہے وہ ونڈوز اپنے پاس یاد رکھ لے کہ جی کیا ہو رہا تھا وہ ایسا قطعی نہیں ہوتا ونڈوز آپ کے پروگرام سے ریکویسٹ کرتی ہے مائکروسافٹ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ آپ کے پروگرام سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب اب آپ اپنے جو کلائنٹ ایریا ہے اس میں جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہوا تھا اس کو ایک دفعہ پھر لکھوائیے یعنی ریپینٹ کریں جو کچھ آپ نے وہاں پہ لکھا ہوا تھا اس کو دوبارہ سے پینٹ کریں تو یہاں پہ ذکر آتا ہے پینٹنگ کا تو جب ونڈوز آپ کے پروگرام سے ریکویسٹ کرے گی کہ آپ اپنی ونڈو دوبارہ سے پینٹ کریں کیونکہ آپ منیمائز کیا تو اسکرین سے ونڈو آپ کی غائب ہوگی جب واپس میکسیمائز کیا اس کو ریسٹور کیا تو وہ ونڈو دوبارہ سے ویزیبل ہوئی تو اس کا جو کلائنٹ ایریا ہے وہ ونڈوز کبھی ڈرا نہیں کرتی اس کو کلائنٹ ایریا کہتے ہی اس لیے ہے کہ کلائنٹ ایریا کلائنٹ ڈرون ہوتا ہے آپ خود سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیزیں نظر آئیں گی کس طرح سے نظر آئیں گی جو ہی ونڈوز یہ محسوس کرتی ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ایریا ہے وہ ری ڈرا ہونا چاہیے اب اس کو دوبارہ پینٹنگ اس میں ہونی چاہیے تو ونڈوز آپ کو ڈبلو ایم پینٹ میسج ارسال کرتی ہے آپ کا جو ایپلیکیشن میسج کیو ہے اس میں ڈبلو ایم پینٹ میسج ڈال دیا جاتا ہے ایک عدد ڈبلو ایم پینٹ میسج آپ کی ایپلیکیشن کیو میں ڈال دیا جاتا ہے جو آپ نارملی گیٹ میسج سے ریٹریو کرتے ہیں اور اس کو پروسیس کریں گے تو ڈبلو ایم پینٹ میسج وہ بنیادی میسج ہے جو آپ کی تمام پینٹنگ کو کا ذمہ دار ہے اس کو کنٹرول کرے گا جی تو ڈبلو ایم پینٹ میسج جو ہے ہم نے ابھی بات کی کہ اس وقت آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں بھیجا جائے گا جب پینٹنگ ریکوائرڈ ہو آپ کلائنٹ ایریا کو دوبارہ پینٹ کرنے کی ضرورت ہو تو ڈبلو ایم پینٹ جب آپ میسج پروسیس کرتے ہیں ابھی تک ہم نے اس کو پروسیس نہیں کیا جب آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک اور فنکشن کا نام آتا ہے وہ فنکشن ہے بگن پینٹ اس کو دیکھیے بگن پینٹ کا جو فنکشن ہے آ, یہ دو پیرامیٹر لیتا ہے پہلا ہے ہینڈل ٹو ونڈو کہ کس ونڈو میں پینٹنگ اسٹارٹ کرنی ہے اور اس کے بعد ایک پینٹ اسٹرکچر اسٹرکچر ہے ہے ایک ونڈوز کا پینٹ اسٹرکٹ آپ ایک پینٹ اسٹرکٹ اسٹرکچر کا ویریبل بناتے ہیں اور اس کا ایڈریس یہاں پہ پاس کر دیتے ہیں تو پہلا ونڈو کا ہینڈل ہو گیا دوسرا ایک پوائنٹر ٹو پینٹ اسٹرکٹ ہو گیا address of some paint struct variable ہو گیا یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے ونڈوز میں کہ آپ ایک اسٹرکچر بناتے ہیں ونڈو کلاس کا جو اسٹرکچر تھا اس کے آپ نے ایڈریس پاس کیے تھے رجسٹر کلاس کو اور یہاں پہ بھی پینٹ جو اسٹرکچر uh, ہے اس کا ایڈریس پاس ہو رہا ہے تو بگن پینٹ کا فنکشن جو ہے یہ دو پیرامیٹر لیتا ہے یہ ریٹرن کیا کرے گا یہ ریٹرن کرے گا ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ جی تو جب آپ ڈبلو ایم پینٹ میسج کو پروسیس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بگن پینٹ فنکشن کال کریں گے اٹ از ریکمینڈیڈ کہ آپ بگن پینٹ جو فنکشن ہے وہ کال کریں بگن پینٹ جو فنکشن ہے یہ کچھ کام کرتا ہے سب سے پہلے یہ آپ کی ونڈو کا بیک گراؤنڈ اریز کرتا ہے ویل well, ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی یہ اریز کرے یہ کنڈیشنل ہے لیکن ہماری اب تک کی نالج کے مطابق یہ کیا کرے گا یہ سب سے پہلے آپ کی ونڈو کا بیک گراؤنڈ اریز کرے گا لیکن یہ خود سے اریز نہیں کرتا یہ آپ کی ونڈو کو ایک میسج بھیجتا ہے کہ اپنا بیک گراؤنڈ اریز کرو ٹھیک ہے اور ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر جو ہے وہ اس کو پروسیس کر کے بیک گراؤنڈ اریز کر دیتا ہے سو بگن پینٹ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ اریز کرتا ہے اس کے فوراً بعد وہ ایک ڈیوائس کانٹیکسٹ ریزرو کرواتا ہے خود ہی یعنی کہ اب آپ کو گیٹ ڈی سی وغیرہ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے بگین پینٹ خود ہی آپ کے لیے ایک ڈیوائس کانٹیکسٹ حاصل کرے گا اور اس کا ہینڈل آپ کو ریٹرن کر دے گا بگن پینٹ انٹرنلی آپ کے لیے یہ کام کرے گا بگن پینٹ کے بعد آپ اس ڈیوائس کانٹیکس کو یوز کرتے ہوئے جو چاہیں کریں اسٹرنگ لکھوائیں جو مرضی کریں اور آخر میں اس کا جو کاؤنٹر پارٹ فنکشن ہے وہ اینڈ پینٹ ہے آپ اینڈ پینٹ کال کرتے ہیں ڈبلو ایم پینٹ کی پروسیسنگ میں اینڈ پینٹ جو ہے اس سے آپ کے جو ریسورسز ہیں جو ڈیوائس کانٹیکس ہے وہ فری ہو جاتا ہے اور آپ کی پینٹنگ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو اب جب آپ منیمائز سے دوبارہ میکسیمائز کریں گے تو آپ کی ونڈو کو ڈبلو ایم پینٹ میسج بھیجا جائے گا ڈبلو ایم پینٹ میسج کی پروسیسنگ میں آپ دوبارہ وہ اسٹرنگ وہاں لکھوا دیں گے تو اسینشلی ایسا لگے گا کہ وہ اسٹرنگ وہاں سے اریز ہی نہیں ہوئی تھی وہ وہیں پہ ڈرون تھی ہم جو کہ انکویزیٹو مائنڈ کے پروگرامرز ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں تو آپ ایک کام کیجئے وہ آپ یہ کیجئے کہ جو ڈبلو ایم پینٹ میسج کی پروسیسنگ ہے اس کے اندر جو آپ اسٹرنگ لکھوا دیں لکھوا رہے ہیں اس اسٹرنگ کو چینج کر دیں کچھ اور کر دیں اس اس کا اسٹرنگ کو بجائے اس کے دس از آور فرسٹ جی ڈی آئی کال آپ یہاں رکھ دیں کہ this is our W M paint message processing یا کچھ اور لکھوا دیں تو انیشلی جب آپ نے پروگرام اسٹارٹ کیا تھا میسج لوگ سے پہلے آپ نے ایک اسٹرنگ لکھوائی تھی اور اس کے بعد جب آپ منیمائز کریں گے تو میکسیمائز کریں گے تو پھر ڈبلو ایم پینٹ میسج جائے گا اور آپ ایک اور اسٹرنگ لکھوائیں گے تو اب اگر آپ کی نئی والی اسٹرنگ وہاں پہ لکھوائی جا رہی ہے میکسیمائز کرنے کے بعد تو اس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی ڈبلو ایم پینٹ میسج آپ کی اپلیکیشن میں گیا ہے اور وہ واقعی پروسیس ہوا ہے تو صرف میکسیمائزنگ اور منیمائزنگ ہی وہ ٹاسک نہیں ہے جن کے تھرو آپ کی ونڈو دوبارہ پینٹ ہوتی ہے ایسیوم کریں کہ آپ نے کوئی اور ونڈو کوئی ڈائلگ باکس کیلکولیٹر چلیں آپ نے ونڈوز کا کیلکولیٹر اوپن کیا اور اس کو اپنی اس کو ڈرگ کرتے ہوئے آپ اپنی جو ونڈو ہے اپلیکیشن ونڈو اس کے اوپر آپ نے اس کو موو کر دیا یعنی ایک طرح سے اس کے اوپر آپ نے اس کو واش کر دیا وائپ کر دیا اپنی ونڈو کو تو ہوگا یہ کہ جہاں جہاں سے آپ کا کیلکولیٹر گزرے گا وہاں وہاں سے آپ کی جو اسٹرنگ ہے وہ واش ہوتی جائے گی یعنی آپ نے جو اوریجنل اسٹرنگ وہاں پہ لکھوائی ہوئی تھی وہ اسٹرنگ وہاں سے غائب ہوتی جائے گی دوبارہ سے پینٹ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف منیمائز یا میکسیمائز ہی نہیں اور بھی بہت سارے ایکشن ایسے ہیں جن کے تھرو آپ کی جو ونڈو ہے اس میں آپ دوبارہ سے پینٹنگ کرتے ہیں اب ڈبلو ایم پینٹ میں سے اگر آپ نے پروسیس کیا ہوا ہے تو جو ہی کوئی اور ونڈو آپ کے اپلیکیشن کے سامنے آئے گی اور اس کو موو کریں گے اس کے بعد ہٹاتے جائیں گے تو ڈبلو ایم پینٹ میں سے ڈیفینیٹلی جا رہا ہوگا تو کیا ہوگا وہ دوبارہ سے لکھوا دی جائے گی آپ اس کا ایکسپیریمنٹ کیجیے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ کن کن کیسز میں ایک ڈبلو ایم پینٹ میسج آپ کی ایپلیکیشن کو بھیجا جاتا ہے ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اوریجنل ونڈو کو ماؤس سے ڈرگ کریں موو کریں اس طرح سے کریں کہ اس میں جہاں پہ وہ اسٹرنگ لکھی ہوئی ہے نا وہ چیز آف اسکرین چلی جائے یعنی اس کو ڈرائیگ کر کے لیفٹ پہ لے جائیں اور وہ آف اسکرین چلی جائے جب آپ واپس لے کے آئیں گے تو اسٹرنگ وانٹ بی دیئر آپ وہاں پہ دوبارہ سے پینٹنگ کرانے کی ضرورت محسوس کریں گے اس قسم کا ایک کیس ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس سے ہم کچھ اور چیزیں لرن کرنا چاہیں گے آپ اپنی ونڈو کو سائز کیجئے یعنی کہ جو ریسائز کرتے ہیں آپ آپ اپنی ونڈو کو ریسائز کریں اس کا سائز بہت چھوٹا کر دیں پھر ایکسپینڈ کر دیں بڑا کر دیں تو جہاں جہاں تک آپ اس کو ریسائز کریں گے اتنا ایریا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اور وہ اسٹرنگ آپ کی وہاں سے ایریز ہو جائے گی تو اب ہم کیا چاہ رہے ہیں یہ یہ اس کیس میں ہے جب ڈبلو ایم پینٹ میسج آپ نے پروسیس نہیں کیا ہوا اگر آپ نے W M paint message process کیا ہوا ہے تو پھر تو جب بھی آپ کی ونڈو میں پینٹنگ کی ضرورت ہوگی تو پینٹنگ ہو جائے گی ہم اب ایسیوم کر رہے ہیں کہ آپ کی اوریجنل ایپلیکیشن ہے جس کے اندر کوئی ڈبلو ایم پینٹ میسج نہیں ہے اور آپ اس کو ریسائز کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ ایک ڈفرنٹ پیتھ لینا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ونڈو ریسائز ہو تو وہ جو اسٹرنگ غائب ہو جاتی ہے وہاں سے وہ وہاں اس وقت ہم دوبارہ پرنٹ کروا دیں اب ہم ڈبلو ایم پینٹ میسج کے تھرو پینٹنگ نہیں کروا رہے اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ جب ڈبلو ایم جب آپ کی ونڈو سائز ہو اس کو ریسائز کیا جائے ونڈو کی ویٹ یا ہائٹ چینج کی جائے تو ہم اسی وقت اس کی پینٹنگ دوبارہ سے کر دیں تاکہ ونڈو اگر میں بہت چھوٹا آئکن لیول تک چھوٹا کر جاؤں اس کو تو اس کو واپس ریسائز کروں تو وہ ٹیکسٹ رنگ واپس آ جائے جب بھی آپ کی ونڈو ریسائز ہوتی ہے تو آپ کی ونڈو کو W M sizing message pass کیا جاتا ہے اس کو ہم کچھ اس طرح سے پروسیس کر سکتے ہیں ڈبلو ایم سائزنگ میسج کو پروسیس کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ گیٹ ڈی سی کا فنکشن کال کیا ہم نے اپنی ونڈو کا ڈیوائس کانٹیکس حاصل کیا اپنی ونڈو کے لیے ایک ڈیوائس کانٹیکس حاصل کیا ایچ ڈی سی میں ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکس میں اس کو سیو کیا اور اس کے بعد ہم نے سمپل ٹیکسٹ آؤٹ اور ریلیز ڈی سی یعنی جو کام ہم نے شروع میں کیا تھا نا ونڈو کریٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ وہ ہم کام اب ڈبلو ایم سائزنگ کے میسج میں کر رہے ہیں جب جس وقت بھی ڈبلو ایم سائزنگ کا میسج آئے گا آپ دوبارہ سے ٹیکسٹ لکھوا دیں گے لیکن بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی ہوگی کہ بگن پینٹ کہاں گیا جی تو یہ ایک فی الحال ہم اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ ڈاکیومینٹیشن ہے آپ کی مائکروسافٹ کی طرف سے دی ہوئی وہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بگن پینٹ پینٹ پینٹ اور اینڈ جو ہے صرف ڈبلو ایم کی کی میسج پروسیسنگ میں استعمال کریں اگر آپ کو ڈبلو ایم پینٹ میسج سے علاوہ کہیں اور پینٹنگ کرنی پڑ رہی ہے اسکرین کے اوپر لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ گیٹ ڈی سی اور ریلیز ڈی سی کے تھرو ڈیوائس کانٹیکٹ حاصل کریں اور پینٹنگ کریں تو جناب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے شروع میں اسٹرنگ لکھوائی تھی ایپلیکیشن جب اسٹارٹ ہوئی تھی انیشلی جب آپ نے اسٹرنگ لکھوائی تھی ایک دفعہ uh, تو اس وقت بھی آپ نے گیٹ ڈی سی اور ریلیز ڈی سی اسی لیے استعمال کیا تھا ورنہ آپ بگن پینٹ اور اینڈ پینٹ پینٹ آپ صرف ڈبلو ایم میسج میں استعمال کر سکتے تھے اب یہاں ایک اور چیز ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں اور یہ کافی اگریسو ہوگی ہم اس سے کچھ اور uh, چیز لرن کرنا چاہیں گے یہاں پہ جب آپ ونڈو کو ریسائز کرتے ہیں ڈبلو ایم سائزنگ کے میسج جب آپ پروسیس کرتے ہیں تو وہاں پہ بجائے اوریجنل میسج لکھوانے کے آپ کوئی اور میسج لکھوا دیں آپ this is our first G D I call لکھوانے کے بجائے this is our last G D I call لکھوا دیں فار ایگزامپل ٹھیک ہے سو اس ایپلیکیشن کو پروگرام کریں اب کیا ہوگا آپ نے پروگرام بنایا وہ چلا آپ کی اسٹرنگ لکھی گئی اوکے okay. آپ نے اپنی ونڈو کو ریسائز کیا اس کو بہت آگے لے کے گئے جو ہی آپ نے ریسائز کیا تو آپ کی نئی اسٹرنگ وہاں پہ لکھی گئی لیکن یہ کیا ہوا اب جب آپ اپنی ونڈو کی آؤٹ پٹ دیکھیں گے تو پرانی والی اسٹرنگ بھی وہیں لکھی ہوئی ہوگی اور جو ہی سائزنگ کا میسج جائے گا تو آپ کی نئی اسٹرنگ بھی وہاں پہ لکھ دی جائے گی اور دونوں اسٹرنگ ایک دوسرے کے اوپر سپر امپوز ہوں گی یعنی ایک عجیب قسم کا سا بن جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نئی اسٹرنگ لکھوانے سے پہلے ونڈو کا بیک گراؤنڈ اریز نہیں کیا اب بہت ساتھی یہ سوال کریں گے کہ جب آپ نے W M paint message process کیا تھا تو بگن پینٹ کال کیا بیچ میں کچھ بھی چیز پرنٹ کروا دی ڈفرنٹ اسٹرنگ پرنٹ کروا دی لیکن وہ صحیح پرنٹ ہو گئی تھی پرانی والی اسٹرنگ اریز ہو گئی تھی جو ہی نئی یعنی فار ایگزامپل اگر آدھی اسٹرنگ بھی آف اسکرین لے کے آپ ریز کر دیتے ہیں تو جب W M paint message process ہوتا ہے تو نئی اسٹرنگ جو بھی آپ لکھوائیں وہ ایز اٹ از پوری کی پوری صحیح طرح سے لکھی جاتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ پرانی والی جو بچی خوشی اسٹرنگ نیچے لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ اسٹرنگ رائٹ کر دی جائے پیسٹ کر دی جائے اس کی وجہ ہم نے شاید پہلے بھی ہنٹ دیا ہے کہ بگن پینٹ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی ونڈو کا بیک گراؤنڈ اریز کرتا ہے جہاں پہ آپ نے پرنٹنگ کرنی ہے کلائنٹ ایریا پہ بیک گراؤنڈ اریز کرتا ہے یہ وہ کام کیسے کرتا ہے اس کے لیے وہ W M erase background کا میسج بھیجتا ہے یہ اسپیلنگ ایسے نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جب بھی begin paint message begin paint function آپ کال کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ اریز کرنے کے لیے میسج بھیجتا ہے اسی لیے ڈبلو ایم پینٹ کی پروسیسنگ جب آپ کرتے ہیں تو نئی اسٹرنگ آپ جو مرضی لکھوائیں وہ صحیح طرح سے لکھی جاتی ہے پرانی اسٹرنگ صاف ہو چکی ہوتی ہے so W M erase background message جو ہے یہ آپ نے تو کبھی پروسیس کیا نہیں جی ہاں یہ میسج بھی ان میسجز میں سے شامل ہے جو ہم نے آج تک پروسیس نہیں کیے یہ ہم نے ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو بھیج دیتے تھے وہی ان کو پروسیس کرتا تھا ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر جب آپ کا اریز بیک گراؤنڈ کا میسج پروسیس کرتا ہے تو وہ کلاس برش کو یوز کرتا ہوا جو آپ نے ونڈو کا برش دیا تھا جب آپ نے ونڈو کی کلاس رجسٹر کروائی تھی اس برش کو یوز کرتے ہوئے آپ کی ونڈو کا بیک گراؤنڈ پینٹ کر دیتا اس پر کلین کر دیتا بیک گراؤنڈ دوبارہ سے ڈرا کر دیتا ہے یہاں پہ ہمیں یاد آئے گا ہمارا ونڈو کلاس اسٹرکچر ہم نے ونڈو کو ریسائز کیا ریسائز سے ہم نے کیا کیا get D C release D C کے تھرو ہم نے وہاں پہ ٹیکسٹ پرنٹنگ کروائی کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم ونڈو کو ریسائز کریں تو بجائے اس کے کہ ڈبلو ایم سائزنگ میسج جائے ٹھیک ہے وہ تو جائے ہی ڈبلو ایم پینٹ میسج بھی ساتھ ہی جائے آپ کی ونڈو کو اس کا ایک طریقہ ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ونڈو کلاس اسٹرکچر میں جب ہم نے ونڈو کلاس رجسٹر کروائی تھی اس میں اسٹائل ہم نے خالی چھوڑ دیے تھے ہم نے ونڈو اسٹائل تو پڑھے ہیں child overlap top up وغیرہ لیکن کلاس اسٹائل کی جگہ ہم نے آج تک زیرو ہی دیتے آئے ہیں جی تو اگر یہاں پہ ہمارے پاس دو اسٹائل ہیں آپ دیکھتے ہیں C S H redraw and C S V redraw اگر آپ ونڈو کے کلاس اسٹائل میں یہ دونوں اسٹائل ان یعنی میں سے کوئی ایک بھی فراہم کر دیتے ہیں تو اگر سی ایچ ایچ ری ڈرا فراہم کرتے ہیں تو کیا ہوگا جب آپ کی ونڈو ری ریسائز ہوگی تو ری ڈرا ہوگی اور وی ری ڈرا اگر دیں گے تو ورٹیکلی جب بھی ریسائز ہوگی اس کا یعنی کہ ہائٹ جب بھی چینج ہوگی تو وہ ری ڈرا ہوگی یعنی اگر یہ اسٹائل ہوں گے تو ڈرائنگ یعنی ڈبلو ایم پینٹ میسج بھیجا جائے گا اب اگر میں یہ دونوں اسٹائل اپنی ونڈو میں انکلوڈ کر دوں تو ونڈو چاہے ہارزونٹلی آپ اس اس کی کو ریسائز کریں اس کی ویڈ بڑھائیں کم کریں یا ہائٹ اس کی کم کریں یا بڑھائیں اس کو ڈبلو ایم پینٹ میسجز جائیں گے یعنی پوری کی پوری ونڈو کے لیے ڈبلو ایم پینٹ میسجز جائیں گے یعنی جب بھی آپ ریسائز کریں گے دا مومنٹ آپ اپنی ونڈو کو ریسائز کرتے ہیں تو ان کلاس اسٹائل کی وجہ سے ڈبلو ایم پینٹ میسج آپ کی اپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیے جاتے ہیں اگر آپ یہ کلاس اسٹائل یہاں پہ پرووائڈ نہیں کرتے اور وہی زیرو رکھتے ہیں تو ریسائزنگ سے صرف ونڈو ریسائز وغیرہ ہوگی آپ کے ڈبلو ایم پینٹ میسجز نہیں جائیں گے تو اس طریقے سے آپ ریسائزنگ کے ساتھ ہی ڈبلو ایم پینٹ میسج بھی بھجوا سکتے ہیں تو اب آپ ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن بنائیے جس میں آپ ونڈو کلاس اسٹائل جو ہیں ان میں ایچ ریڈرا اور وی ریڈرا دیجیے اور اب اب جب ریسائز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈبلو ایم پینٹ میسج بھی بھیجا جا رہا ہے اور ڈبلو ایم پینٹ میسج آپ جب پروسیس کرتے ہیں تو بگن پینٹ کال کرنے کی وجہ سے بیک گراؤنڈ بھی اریز ہو رہا ہے تو یہ ہے آج آج تک کی ہماری جی ڈی آئی کی ٹیکسٹ آؤٹ پٹ کی ڈسکشن ہم اگلے لیکچر میں اس سے آگے چلیں گے ہم کچھ اور ٹیکسٹ آؤٹ پٹ کے فنکشن دیکھیں گے اور ہم پینٹ اسٹرکٹ جو ہے اس کو ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل سے دیکھیں گے پھر ہم انویلڈ ریجنس کی بات کریں گے اور ہم جی ڈی آئی کی کچھ اور کیپیبلٹیز کے اوپر بھی بات کریں گے جس میں اس کے سرکلس پالیگونس اور دوسری شیپس یا پرمیٹو شیپس جنہیں آپ کہتے ہیں ان کی ڈرائنگ شامل ہے تو بہت مناسب ہوگا کہ اس لیکچر میں جتنے پروگرامس ہم نے بنا اپلیکیشن جن کے ہم نے آپ کو ڈسپلے بھی دکھایا اور کچھ کا کوڈ ہم نے پارشلی ڈسکس کیا ہے آپ ان ایپلیکیشن کو پوری طرح سے ڈیولپ کیجیے ایکسپیریمنٹ کر کے نالج گین کیجیے wish you best of luck اللہ حافظ